فراق کے مدینہ میں دل غم زدہ ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے فراق کے مدینہ میں دل غم زدہ ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے پیا کے مدینہ میں دل سدا ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا جار چین چھینا چھڑا کر مدینہ میرا چین چھینا بتا سے ظالم تجھے کیا ملا ہے بتا سے ظالم تجھے کیا ملا مدینہ میں دل غم زدا گئے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے میری آنکھ سے چھینا تیبا کمل سے آنکھ سے چھینا تیبا کمل زر یہ کس بات کا تو نے بدلا لیا ہے بتانا سے ظالم تجھے کیا ملا ہے براک مدینہ دل ہے دکھایا دل یہ مقدر نے مجھ کو دکھایا ہے دل یہ مقدر نے مجھ کو شکوا کسی سے نہ کوئی ملا نہ سکھوا کسی سے نہ کوئی ملا ہے کے مدینہ میں دل مدا ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا رہا رہے دل ہی دل میں یہی غم میرے دل کو تڑ پا رہا ہے یہی غم میرے دل کو تڑ پا رہا ہے تیرا کے مدینہ میں دل غم گئے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے سکون تھا مجھے کچے مو میں سکون تھا مجھے کچے مو میں جی کو جائے صفا میں وطن میں میرا سب سکون لٹ گیا ہے وطن میں میرا سب سکون لٹ گیا ہے پیرا کے مدینہ میں دل غم زدہ ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا نہ دنیا کی نہ غم تھا وہاں پر نہ دنیا کی نہ غم وہاں پر یہاں آ کے دل آپ میں پھنسا ہے یہاں آ کے دل آفتوں پتوں میں پھنسا گئے میں لفظوں میں کیسے بتا دوں کسی کو کہ کیا کیا مجھے آج یاد آ رہا ہے میں لفظوں میں کیسے بتا دوں کسی کو کہ کیا کیا مجھے آج یاد آ رہا ہے کہ کیا ستاروں کے جلوے وہ منظر مجھے آج یاد آ رہا ہے وہ منظر مجھے آج یاد آ رہا انہیں ہاتھ لگ رہا کہ پہ لمحہ مجھے آج یاد رہا ہے وہ لمحہ مجھے آج یاد رہا ہے عقیدت سے خا کے مدینہ اٹھا کر عقیدت سال کے مدینہ اٹھا کر اسے چومنا آج یاد رہا ہے اسے چومنا آج یاد اٹھا کر کے تن کے کبھی چلتے چلتے اٹھا کر کے تل کے سجا لے نداری میں یاد آ رہا ہے سجا لے نداڑی میں یاد آ بتا دوں کسی کو میں میں کیسے بتا دوں کسی کو کہ کیا کیا مجھے آج یاد آ رہا ہے کہ کیا کیا مجھے آج یاد آ سرور کی حسرت میں ممبر کبھی دید سرور کی حسرت میں ممبر کو تکنا وہ چھپ چھپ کے یاد آ رہا ہے کو تکنا وہ چھپ چھپ کے یاد رہا ہے حسین اور پیاری وہ جنت کی پیاری حسین اور پیاری وہ جنت کی پیاری حسین اور پیاری جنت کی کیاری وہاں بیٹھنا آج یاد آ گئے وہاں بیٹھنا آج یاد آ رہا ہے کبھی سرور حسرت میں ممبر پر کو تکنا وہ چھپ چھپ کے آتا رہا ہے کو چھپنا وہ چھپ چھپ کے آ رہا گنبد کا منظر کبھی دیکھ کر سر گنبت کمل زر جھکان سر آ جانا جھکانس آ جا سے چل کر کبھی حاضری کے لیے گھر کر کھڑے ہو نا قدموں میں میں آ رہا ہے کھڑے ہو نا قدموں میں یاد آ رہا لجاتے ہوئے جھل اسیاں تے لجاتے ہوئے جھول اسیاں اسیا اپنے بہانا وہ رہا ہے بہانا وہ اشکوں رہا ہے کبھی حاصری کے لیے گھر سے چل کر کبھی حاصری کے لیے گھر سے چل کر کھڑے ہو نہ قدموں میں یاد آ یاد آ رہا گئے میں لفظوں میں کیسے بتا دوں کسی کو میں میں کیسے بتا دوں کسی کو کہ کیا مجھے آج یاد رہا انہیں حال آ رہا ہے سنا انہیں حال یاد رہا ہے مدینے سے میں دور آ کر پڑا ہوں مدینے سے میں دور آ کر پڑا ہوں یہ جینا بھی کیا کوئی جینا بھلا ہے یہ جینا بھی کیا کوئی دینا بھلا ہے وہ بچھڑ کر بیٹھے رضا تیرے در سے بچڑ کر بیٹھے رضا تیرے در سے پریشان ہے خار ہے غم سزا ہے پریشان بلا لو بلا لو مے رضا کو بلا لو بلا لو بے رے رضا بلا لو اگر چھ نکما ہے پر یہ تیرا ہے یہ کما ہے پر یہ تیرا ہے میرا تے مدینہ میں دل غم زدا جگل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے فراک مدینہ میں دل غم زدہ ہے